اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تھا مگر انہوں نے اس کو جھٹ لایا چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنا لیا تو ان کو عذاب نے آ پکڑا